بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا مچ اچا نصیب کہ اس نے اللہ تعالی کی کتاب قرآن پاک کا پڑھن گو یا اس کا کا سمجھن یا یا اس اس سمجھان نے سن کو موقع ملے اج ہمارا واسطے یا خوشی گل ہے کہ ہم اپنے سننے والوں واسطے قرآن پاک کی تلاوت تو اس کو گوجری ترجمہ پیش کر رہے ہیں ان تم سور روم کی تلاوت تو اس کو ترجمہ سنو تلاوت کر رہے ہیں کاری نزاکت علی گورسی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں مفتی فیض الحید کسان اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا نال شروع جڑو بے بہا مہربان مچھ رہے معلوم غلبت روب رومی ہار غلبهم سيغلبون نزدیکی زمین ماں تبے ہار جانتے بعد بس نیڑا ہی غالب آ جائے گا فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم ایدی یفرح المؤمنون کجی سالما اللہ تعالیٰ ہی وہ اختیار ہے پہلا بھی تے پچھے بھی تے اس تیڑے مسلمان خوش بھی گا اللہ تعالیٰ کی مدد کر بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم اللہ تعالیٰ کی مدد ور وہ جس کی چاہے مدد فرما دے تو وہ زبردست ہے مچ رہے معلوم ہے اکثر الناس لا يعلمون یو اللہ تعالیٰ کو وعدو ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کے خلاف نہیں کرتو ورمتا لوگ جانتا نہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ لوگ تے بس دنیا کی زندگی کا ظاہر نہیں جانے کہ آخرت تے یہ بالکل بے خبر ہیں أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون کیوں انہوں نے اپنا دل میں غور نہیں کیو جی اللہ تعالیٰ نے اسمان تے زمین تے جو کچھ ان دوہاں کا بشکار ہے یہ سارا کچھ برحق پیدا کیو ہے تے ایک متھیا وا وقت واسطے پیدا کیو ہے تے بے شک مجھ سارا لوگ اپنا رب کی ملاقات تے انکار کر رہے ہیں أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون کیوں نے زمین میں ٹور پھر گئے کیوں نہیں جڑا لوگ تے پہنا تھا انہوں انجام کسو وہ بد زوراور تھا تو انہوں نے بھی زمین رائی بائی تھی تو انہوں نے وہ اس نے زیادہ بسائی تھی جتنی کہ انہوں نے بسائی ہے تو انہوں کو رسول صاف موجزہ لے گایا آیا تھا پھر اللہ تعالیٰ انہوں ان قتل ظلم نہیں کرنا لو تھو ور وہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں تھا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون پھر انہا لوگ کا وہ انجام مجھ پیڑو گو جنہوں نے برائی کی تھی کیوں جب اللہ تعالیٰ کی آیتہ نہ چھوٹے گئے تھا تب انہاں کی آسی ڈامے میں تھا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون اللہ تعالیٰ یہ مخلوق نہ پہلی واری پیدا کرے پھر وہی اس جیا جون نہ دوری واری پیدا کرے گو پھر تم اس سے کولے مڑ گئے جیں گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ تو جس تیڑا قیامت قائم بے گی مجرم بے آس ہو گئے ٹھٹھن تھار ہو جائیں گا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ تو انہوں نے بنایا ہوا شریکہ بچوں کوئی انہوں نے سفارشی نہیں ہوتے تو وہ اپنا شریکہ تے انکار کر دیں گا وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يتفرقون تو جس تیڑے قیامت قائم رہ گی اس تیڑا لوگ بک بک ہو جائیں گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ پھر وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا وہ تو جنت کا باغ میں خوش کیا جائیں گا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ماری آئتا نہ نارے آخرت کی ملاقات نہ چھوٹ سمجھو اسا لوگ تے عذاب میں پکڑ گیا آنے جیگا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو جس ویلے تونا شام وے تو جس ویلے تونا لو وے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُرْهِرُونَ تو اس لئے صفت ہے اسمانہ مامی تو زمین مامی تو اس لئے تسبیح کرو لوڑے بھی لے بھی اور دوپہر ویلے بھی يخرج الحي من المجد ويخرج المجد من الحج ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وہی مواوا بچوں زندہ نہ کٹ دے تو وہی زندہ بچوں مواوا نہ کٹ دے مواوا نہ پیدا کر دے تو وہی زمین نہ اس کا مرن کے بعد زندگی کر دے تو اس سے را اس سے را تم دو واری زمین تے کڈیا جائیں گا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بچوں یا نشانی ہے جو اس نے تم مٹی تے پیدا کیا پھر ان تم انسان بن گئے کھنڈتا جا رہے ہیں ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تو اس کی نشانیاں بھی چویا ہیں جو اس نے تھارا واسطہ ہیں تھاری جنس کا جوڑا بیوی پیدا کی تانجے تو انہوں پر آرام لبے تو اس نے تھارا بشکار محبت تے ہمدردی پیدا کر دیتی اس میں ان لوگوں واسطے واقعی بڑی نشانی ہیں جڑا سوچیں سمجھیں ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين تو اس کی قدرت کی نشانیاں بچوں اسمانہ وہ تو زمین وہ پیدا کرنو اور تھاریاں بولیاں وہ تو رنگ رنگتا وہ کنی کنی ہونو ہے یقیناً اس میں جان آنا وقت ہے بڑی نشانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ تو اس کی نشانیاں بچوں تھارو رات تے تیاری سونو ہیں اور اس کا فضل وہ تلاش کرنو ہیں جڑا لوگ سنیں انہا واسطہ انہا گلنا یقیناً بڑی نشانی ہیں تو وہ اسمان تے پانی براوے پھر وہ اس نال زمین نہ اس کا مر جان کے بعد پھر زندگی کر دیا ہے بلا شبہ جڑا لوگ سمجھیں ان واسطے اس میں بڑی نشانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ تو اس کی نشانیاں بھی یوں ہیں جی اسمان تے زمین اس سے گا حکم نال کھلائیں پھر جس کڑی وہ زمین بچوں نگل واسطے تونہ بلاوے گو تم تاں تم فٹ نگل پوئیں گا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ تو اسمان اما اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے ہوا ہے سارا اس سے گا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 تم تبی غلام اس ماں برابر سمجھا جائیں تو تم انہ تے سیرا ڈرتا رہیں جس راہ اپنا آپ تے ڈریں ہم سمجھن آلہ واسطے ہیں اس سے اپنی آیتانہ کھول کھول کے بیان کروں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین بلکہ گالیاں ہیں جی یہ ظالم لوگ سوچن سمجھن سے بجنی اپنی خواہشوں پر چل آئیں جڑو اللہ نے گمراہ کر چھوڑے ہوئے اس نے کون ہدایت دے سکے تو اس لوکاں کو کوئی مددگار نہیں فاقم وجهك للدين فطرة الله الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تو تم سب کہیں ایک پاسے ہو گئے اپنے منہ سدھو دین در کر لیو تو اللہ کی جتی اس سے فطرت نہ پکڑ لیو جس اس نے لوگ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی سدھو دین ہے یہ صحیح دین ہے ور متا لوگ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ دری منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين اللہ تعالیٰ در متوجہ ہو گئے اس کا دین ور چلو تو اس سے تے ڈرتا ڈرو تو نماز قائم کرو اور مشرقہ میں شامل نہ ہو جاؤ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون جنہوں نے اپنو دین ٹوٹا ٹوٹا کر شوڑے ہو تو بے فرقہ میں بندے گیا ہر ایک فرقہ جو کچھ اس کے کول ہے اس سے بھر پھنڈتو رہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا إِلَيْهِ ثُمَّ ثُمَّ إِذَا إِذَا إِذَا أَذَاقَهُم أَذَاقَهُم مِّنْهُ مِّنْهُ رَحْمَةً رَحْمَةً فَرِيقٌ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو جد لوکاں ور برقائی مصیبت آ جائے تاں وے اپنا رب اگے دعا منگے اخلاص نال اس سے در متوجہ ہو گئے پھر جس ویلے وہ انہاں نہ اپنی مہربانی چکھاویں تا چان چاکی انہاں بچوں ایک جماعت اپنا رب نال شرک کر لگ جائے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تانجے بے ماری دیتی بھی نعمتاں کی ناشکری کریں اچھا کچھ تیڑا عیش کر لیو تو انہاں اے ہونی پتو لگ جائے گو أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون کیوں انہوں نے انہوں در کوئی دلیل نازل کی ہے جڑی انہوں نے شرک کرنے واسطہ کہہ رہی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَجِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَقُونَ تو ہم جس ویلے وقت نا اپنی مہربانی کو مزو چکھاما پھر وہ اس پر بڑیار کرن لگ جائیں تو جے انہوں کا اپنا کرتوتاں کی وجہ تھے انہوں پر کئی مصیبت آ جائے تاں وہ تدہی نامید ہو جائیں أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون کیوں انہوں نے یوں نہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ ہی جس نہ چاہے کھلی روزی دے دے تو جس واسطے چاہے تنگی کر دے بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں واسطے جڑا ایمان لیا میں فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون لہذا تم رشتہ دارانا تے محتاجانا اور مسافرانا انہوں وہ حق ادا کر دیو یا گل انہوں لوکاں واسطے بہتر ہے جڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کھٹنی چاہیں تو یہی لوگ کامیاب ہونا رہے ہیں